اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جونی کا اللہ نے حکم دیا اور اپنی رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی بارائی سے اندیشہ رکھتے ہیں